مولا رسول سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارقم زہری یا ابن ابی ارقم کا میرے پاس سے گزر ہوا وہ صدقات کی وصولی پر معمور تھے انہوں نے مجھے بھی ساتھ لے لیا ایک اور روایت میں ہے وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں بھی اس میں سے کچھ حاصل کر سکوں میں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے اور قوم کا غلام انہی میں شمار ہوتا ہے حدیث نمبر چونتیس سو ترانوے مسنت احمد